اثرات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ چاہیں اب یہ تلقین تعلیم خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کا جب بھی آغاز کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کریں گے اس میں بنیادی طور پر دو کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے اور شیطان کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کس کو کہتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس میں بنیادی طور پر تین باتیں کہی جاتی ہیں وہ واجب الوجود ہے یعنی اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں اور باقی سب اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں تمام صفات کمالیہ اس میں پی جاتی وہ ہر عیب سے نقص سے اور زوال سے کہ ہر عیب سے نقص سے اور زوال سے پاک ہے اس ذات کو اللہ کہتے ہیں دوسرا جب اس میں شیطان کہے شیطان یہ شتم سے ہے تو شتم کے معنی دور ہونے کے تو اس کو الشیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے رب سے دور ہے اور رب کی رحمت سے دور ہے اور یہ رب کی رحمت سے دور رہے گا کبھی رب کی رحمت اس کے قریب نہیں آ سکتی اس تعوض کے اندر اس کی صفت بیان کی گئی ہے الرجیم رجیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے اور جو الفاظ فعیل کے وزن میں ہوں ان میں ہمیش کی پائی جاتی اور یہ فعیل کے وزن پر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ فائل بھی ہوتے ہیں مفعول بھی ہوتے ہیں اس کی دو صورتیں جیسے مثال اس کے قرآن مجید کے اندر سمیع فعیل کے وزن پر سمیع سمیع کے معنی ہے نہایت سننے والا یہ فائل ہے کام کر رہا ہے سننے کا کام کر رہا ہے نہایت جاننے والا اور یہ لفظ مفول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ضبیر ذبح کرنے والا نہیں جس کو ذبح کیا جائے اس کو ضبیر کہتے قتیل قتل کرنے والے کو نہیں جس کو قتل کیا جائے اس کو قتل کہتے ہیں یہاں الرجی شیطان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں الرجی کے معنی ہیں وسوسے پھینکنے والا مستقل اس کا عمل ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ میں وسوسے پھینکے اور مفول کے وزن میں اس کے معنی ہیں کہ وہ کہ جس پر لانت برس رہی ہو مردود ہو تو یہ مردودیت اور اس پہ لانت کا برسنا یہ بھی ہر وقت جاری ہے تو فرمایا کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوہ شروع کریں تو اس کے لیے الشیطان الرجیم پڑھیں اب نماز کے اندر ہے تو نماز کے اندر قرات فرض ہے امام بھی قرات کرتا ہے منفرد بھی قرات کرتا ہے اس لیے صنعت کے بعد پہلی رقط میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں بیت الخلاء میں جانا اس کے لیے بھی اللہ کی پناہ چاہیے اگر کسی پہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں اس کے لیے بھی مجرب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد سات بار اور بلّہ الشیطان دین پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں ان شاء اللہ شیطانی وسوسے شیطانی اثرات سے اللہ حفاظت فرمائے گا تعوض جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید درمیان میں آپ رک گئے کسی وجہ سے کسی سے بات کرنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے رک گئے تو اب دوبارہ جب آپ پڑھیں گے تو اس بلّہ میں شیخ رضیم پڑھتے پڑھیں یہ قرآن مجید کے آداب میں سے اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن مجید کی آیت نے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی آیت ہے قرآن مجید کی آیت کا حصہ بھی ہے قرآن مجید کی آیت بھی ہے صورت النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا موڈو ہے وہ مِن صلیمانہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو خط لکھا ہے اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا تو اس کا ذکر صورت النمل میں موجود ہے یہ پورے الفاظ صورت النمل کے اندر آیت کا حصہ ہے اسی طرح سے جب نبی علیہ السلام پر کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو اس صورت کو دوسری صورت سے جدا ظاہر کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوتا تھا تو یہ ہر صورت کے پہلے موجود ہے آپ اس کو دیکھیں کہ کیا صورت کی باقی آیات کے ساتھ یہ مل کے لکھی ہوئی ہے یہ علیحدہ لکھی ہوئی ہے ہر صورت سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے لیکن ہر صورت کا حصہ نہیں کہ نبی علیہ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تیس آیات والی صورت ہے جو عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے صورت الملک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر تیس آیتیں ہیں یہ صورت الفاتحہ کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت کا حصہ ہے نہیں کیوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بھی بخاری اور مسلم دونوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ تینوں جب قرات جاہری رکعت میں شروع فرماتے تھے تو الحمد للہ الحمد للہ بالعالمین سے اونچا پڑھتے تھے اگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الفاتحہ کی آیت ہوتی تو نبی علیہ السلام الحمد للہ العالمین سے اونچا نہ پڑھتے بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اونچا پڑھتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچا نہ پڑھنا اور الحمد للہ رب العالمین سے اونچا پڑھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ صورت فاتحہ کا حصہ نہیں اور کسی آیت کا بھی کسی قرآن مجید کی کسی صورت کی بھی آیت نہیں لیکن کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے اس لیے حفاظ کو چاہیے کہ نماز تراوی میں تو بسم اللہ الرحمن اونچی نہ پڑھیں لیکن پوری رمضان المبارک کی تراوی کے اندر کسی ایک موقع پہ کسی ایک صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی ضرور پڑھیں کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے اگر اس کو اونچا نہیں پڑھیں گے تو قرآن مجید کی ایک آیت اونچی پڑھنے سے رہ جائے گی پورا قرآن اونچا پڑھا ہے لیکن ایک آیت جو ہے اونچی آپ نہیں پڑھی تو اس لیے حفاظ سے یہ التماس ہے کہ وہ کم از کم ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے کسی صورت سے پہلے ضرور پڑھ لیں تاکہ قرآن مجید مکمل جاری صورت میں ادا ہو جائے پھر یہ کہ جہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کا تعلق ہے حضرت شیخ ابو طالب مکی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ سید عبد القاضر جیلانی حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین ان تینوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ سات السلام جو کہ گشتی نبی تھے کہ حضرت کی ذمہ داری یہ تھی کہ کسی ایک مقام پر مقیم رہنے کی بجائے وہ گشت فرماتے ہوئے دین کی دعوت دیتے تھے تبلیغ فرماتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی نے حضرت عیسیٰ عالیہ جی نے علیہ سات وسلام سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک قبر ہے اور اس قابل والے پہ عذاب ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ بین علیہ صاحب اللہ کے نبی تھے اور جس جگہ عذاب ہو رہا ہو اللہ کے نبی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں حضرت عیسیٰ علیہ بین علیہ صاحب والس تیزی سے وہاں سے تشریف لے گئے کچھ عرصے کے بعد جو واپس وہاں سے گزرے دیکھا کہ اس قبل پر عذاب کی بجائے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ صاحب السلام کو تعجب ہوا کہ یہ تو وفات پا چکا تھا عذاب ہو رہا تھا کون سے ایسے اس نے عمل کیا ہوگا کیونکہ عالم برزخ کا عمل تو قبول نہیں کون سا اس نے ایسا عمل کیا ہے جس وجہ سے عذاب رحمت میں تبدیل ہو گیا اب کیونکہ رحمتوں کا نظور ہو رہا تھا اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ صاحب السلام اس مقام پر رک گئے جب رک گئے تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عقیدے کا تو صحیح لیکن اعمال کے لحاظ سے یہ کمزور اعمال کی بہت سی اس کی بدعمالیاں جس سے اس کو عذاب ہو رہا تھا لیکن جس پر اس کی شادی ہوئی نکاح ہوا نکاح کے بعد اس نے یہ ارادہ کیا کہ میرا جو بچہ پیدا ہوگا اس کو میں اللہ کی کتاب کی تعلیم میں بٹھاؤں گا بچہ اس کا پیدا ہوا یہ خواہش اس نے اپنے گھر کے افراد کو بتلائی ہوئی تھی لیکن ابھی بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں ہوا تھا تو اس کا انتقال ہو گیا اس کا وقت آ گیا اس کا انتقال ہو گیا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سزا میں مبتلا ہوا آج ہی اس کا بچہ پڑھنے کے قابل ہوا ہے اس عمر کا ہوا ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے بٹھایا جائے تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کی خواہش تھی اس کی خواہش کی مرحوم کی خواہش پوری کی جائے تو آج اس کو پڑھنے کے لیے بٹھایا گیا اور اس نے آج جو پہلا سبق پڑھا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم <coughs> جب اس کے بچے نے یہ سبق پڑھا تو مجھے اس بات پہ حیا آئی کہ بیٹا تو مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہو اور میں اس کے باپ کو عذاب دے رہا ہوں تو لہٰذا میں نے عذاب کو رحمتوں میں تبدیل کرنا دیا جب اولاد کے پڑھنے سے والدین پہ رحمتوں کا نزول ہے اور جب خود اس کا اہتمام کریں گے تو پھر کتنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور یہ بات اس کی فضیلت میں اس میں تین نام اللہ نے بیان فرمایا اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے رحمان اور رحیم یہ دو اللہ کے صفاتی نام ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ تین حالتیں انسان کی اور تین حالتوں کا تعلق ان تین سے انسان مخلوق ہے کہ انسان مخلوق ہے اللہ خالق ہے انسان محتاج ہے اللہ تبارک تعالی نے اپنی رحمت سے انسان کی ضروریات کو پورا فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے آنکھیں دیں اللہ نے اپنی رحمت سے کان دیے دیے اللہ کی رحمت ہے یہ سورج چمک رہا ہے چاند کی روشنی ہے اللہ نے اپنی رحمت سے کتنی چیزیں انسان کی ضروریات کی پیدا ہیں یہ اللہ کی رحمن ہے اس کا تعلق انسان کی دنیا کی زندگی سے اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا انسان محتاج ہے تو رحیم یہ آخرت کی زندگی سے متعلق ہے جہاں اللہ دنیاوی زندگی میں ایمان اور اعمال نیک اعمال پر وہاں نعمتیں عطا فرمائے گا تو انسان کی حقیقتیں تین وجود میں آنا اللہ انسان کا اس دنیا کے اندر گمراہی سے بچنا ہدایت پہ رہنا اور دنیا کی ضروریات کا استعمال کرنا رحمان اور اس کے بعد آخرت جہاں نعمتیں ہی نعمتیں تو رحیم تو انسان کی زندگی کے تین مراحل ہیں اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی تین باتیں پھر یہ کہ نبی علیہ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر اچھا کام یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونا چاہیے اور پھر یہ کھانا آپ شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے شیطان آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر تو اس کا آغاز بھی آپ بسم اللہ سے فرمائیں وضو آپ کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ وضو شروع فرمائیں گے اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو رہا جب آپ نے وضو فرمایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اچھا کام ہے جوتی پہن رہے ہیں کپڑے پہن رہے ہیں دین طرف سے شروع کریں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اذان بھی تو اچھا کام ہے جب اذان اچھا کام ہے تو اس سے پہلے بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور اس کا رواج اس وقت چل رہا ہے کہ اذان کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جا رہا ہے یہاں بنیادی طور پر دو باتیں ذہن فرمائیں ایک بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مقصود کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مقصود یہ ہے کہ اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اور اذان کس سے شروع ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ کے نام سے شروع ہو رہی ہے اس لیے اس سے پہلے پڑھنے کی ضرورت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معذم حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ یہ حضرت اذان کو بسم اللہ الرحمن سے شروع نہیں کرتے تھے اللہ اکبر سے ہی شروع کرتے تھے تو لہٰذا باقی جتنے کام ہیں اچھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے اذان تو شروع ہی اللہ کے نام سے ہو رہی ہے عربی زبان کا یہ ایک اصول تھا کہ جو چیز جتنی عظمت اور فضیلت والی ہوتی تھی اس کے اتنے ہی زیادہ نام ہوتے تھے تو صورت الفاتحہ انتہائی عظمت و فضیلت والی ہے اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ان صورتوں میں ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تو صورت فاتحہ یہ خصوصیت ہے نبی علیہ صاحب وسلام سے اس کی نسبت خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا اور اس کے تقریباً بائیس نام ہیں تو ان تمام ناموں کی تفصیل اس عرض نہیں کر رہا صرف دو تین نام میں عرض کر دیتا ہوں اور اس سے کوئی نہ کوئی مسئلہ وابستہ ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اس کا نام الفاتحہ ہے فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی کہ جس سے آغاز ہو رہا ہو تو اس لحاظ سے اس کا نام فاتحت الکتاب فاتحت القرآن یہ کتاب اس کا آغاز سور فاتحہ سے ہو رہا ہے اس لیے اس کا نام الفاتحہ ہے اس کتاب کا آغاز سورت الفاتحہ سے ہو رہا ہے اس لیے اس کو سورت الفاتحہ بھی کہتے ہیں فاتحت القرآن بھی کہتے ہیں فاتحت الکتاب بھی کہتے ہیں تو یہ ایک ہی نام ہے اس کے بعد جو دوسرا نام ہے وہ اس کا ہے جو اس کے پہلے لفظ سے الحمد سے پھر اس کا ذکر ہے تو اس صورت کو صورت الحمد بھی کہتی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد بیان فرمائی ہے اور اپنی حمد کی اللہ نے جو وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو پانچ وجوہات سے کرتا ہے یا تو آپ کسی کی تعریف کریں گے اس کے کمالات کی وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی حسن پایا جاتا ہے کوئی کمال پائے جاتا ہے اس کی آپ تعریف کریں گے یا آپ تعریف کریں گے احسانات کی وجہ سے کسی کے احسانات آپ میں ہیں ان کے احسانات کی وجہ سے آپ اس کی تعریف کریں گے پھر یہ کہ جو تعریف کے وجوہات ہیں وہ چار ہیں پہلی وجہ یہ کہ آپ کسی کی تعریف کریں گے اس کے کمالات کی وجہ سے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ تعریف کریں گے اس کے احسانات کی وجہ سے اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں گے مفادات کی وجہ سے آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور چوتھی وجہ اس کی تعریف کی ہے کہ آپ تعریف کریں گے تحفظات کی وجہ سے کہ آپ اس کے عذاب سے تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں چار وجوہات تعریف کی ہیں اور یہ چاروں وجوہات کس میں پی جاتی ہیں چاروں وجوہات اللہ کے اندر موجود ہیں کمالات کے لحاظ سے بھی تعریف کے لائق وہی ہے احسانات کے لحاظ سے بھی تعریف کے لائق وہی ہے اور فائدہ بھی صرف اسی کی ذات سے ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اور اس کے عذاب سے بچنا صرف اسی کی رحمت سے ممکن ہے تو یہ تحفظات بھی اسی سے ہو سکتے ہیں اس لیے تعریف کی جو چاروں وجوہات ہیں ان لحاظ سے تعریف کے لائق کون ہیں اللہ تبارک و تعالی اس صورت کا نام صورت الحمد ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کسی کی تعریف کرنا حقیقی تعریف ہو جس کے اندر بناوٹ نہ ہو تو حقیقی تعریف ہو اس کو حمد کہتے ہیں پھر یہ کہ صورت کا نام ام القرآن ہے ام کہتے ہیں لفظی معنی تو مانتے ہیں اور ماں کو ام کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ والد کا نکاح ہوا اس عورت سے تو کنبا بنا ہے کنبے کا آغاز کس سے ہوا ماں سے ہوا تو اس لیے ام القرآن اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز اس صورت سے ہوتا ہے اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں اور اس کو ام الکتاب بھی کہتی ہیں اور اس لحاظ سے بھی کہ ام بنیاد کو کہتے ہیں تو پورے قرآن مجید کی یہ بنیاد ہے صورت الفاتحہ کہ اللہ نے پورے قرآن مجید میں جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ اس صورت کے اندر بیان فرمایا تو اس لحاظ سے بھی یہ صورت ام القرآن بھی ہے اور ام الکتاب بھی اس کے ناموں میں ایک نام ہے القنز کنز کہتے ہیں خاص خزانے کو یہ صورت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خزانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی اس لیے صورت کا نام صورت القنز بھی ہے پھر یہ کہ صورت کا نام صورت الشفا ہے یہ بیماریوں کا علاج بھی ہے تو بیماری کی حالت میں اس کا پڑھنا یہ شفا کا ذریعہ ہے اس سے مجرب ہے خود نبی علیہ والسلام کی ارشادات عالیہ سے بھی یہ بات ثابت ہے پھر یہ کہ اس کا ایک نام ہے اسب المسانی یہ نام خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اسب المسانی وہ سات آیتیں جن کو بار بار پڑھا جائے تو یہ نماز کے اندر آپ بار بار اس کو ہر رقط کے اندر پڑھتے ہیں اس لیے اس کا نام یہ اسب المسانی ہے پھر اس کے ناموں میں ایک نام ہے تعلیم المسلہ کہ مانگنے کا طریقہ بتلانا کہ اللہ نے اس صورت کے اندر انسان کو دعا کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے کہ دعا کیسے کی جائے گی سب سے پہلے جس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے اس کی تعریف کریں گے الحمد للہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کے بعد اس کے ساتھ تعلق جوڑیں گے وہ تعلق جس سے وہ خوش ہو جائے اور وہ تعلق کیا ہے وہ ہے عبادت کہ عبادت کہ اللہ کی بندگی کریں گے اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کے سامنے آجزی کا اظہار کریں گے اور پھر یہ عقیدہ بھی ذہن میں رکھیں گے کیا بھیا کا کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روانی کوئی مشکل پوشانی کہ اللہ کہ تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تیرے سوا کوئی ہے جو نہیں کہ جس سے مانگا جائے ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت طواف کی حالت میں تھے طواف کی حالت میں تھے تو دیکھا حضرت نے دیکھا کہ ان سے آگے ایک آدمی جا رہا ہے اور وہ طواف کر رہا ہے اللہ کو بلا رہا ہے اللہ کو پکار رہا ہے اور اوپر سے آواز آ رہی ہے کہ نہیں تیری حاضری منظور نہیں تیری حاضری منظور نہیں یہ بزرگ حیران کہ اس کے بارے میں یہ آواز آ رہی ہے جب طواف سے فارغ ہوئے حضرت نے اس سے فرمایا کہ تم سن رہا تھا یہ بات کہ تجھ سے کہا جا رہا تھا تیری حاضری منظور نہیں تو پھر بھی طواف کرتا رہا اس نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ پہلی بار سنا ہے میں تو سالوں سے سن رہا ہوں کہا کہ جب سالوں سے سن رہے ہو تو پھر طواف کیوں کر رہے کہا کہ وہ میرا محتاج نہیں میں اس کا محتاج ہوں میرے لیے اس کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں وہ قبول کرے تو بھی میں نے اسی کو پکارنا ہے وہ قبول نہ کرے تو بھی میں نے اسی کو پکارنا ہے اسی وقت غیبی آواز سنائی دی کہ یہ بھی قبول اور آج تک جتنے تھے وہ سارے تھے سارے بھی قبول ہمارے لیے تو راستہ کوئی نہیں تو اس کے سوا نہ کوئی حاجت روا اس کے سوا نہ کوئی مشکل کو مانگے تو کس سنیں ہم تو اپنی ضرورت اسی کے سامنے ہی اس کو رکھیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم المسالہ یعنی مانگنے کی تعلیم دی ہے کہ اللہ پر عقیدہ صحیح اللہ کے بارے میں عقیدہ صحیح عمل صحیح عبادت کا عمل اختیار کریں گے اور تمہاری ضرورت کیا ہے مانگنا کیا ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے سرات مستقیم کی رہنمائی کیا دنیا کے اندر بھی ہو تو صحیح کام سر انجام دے اور آخرت میں بھی جنت کا راستہ اس کو نصیب ہو جائے تو فرمایا کہ تمہاری بنیادی ضرورت سرات مستقیم کی رہنمائی ہے تو یہ بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی تو اس لیے اس کو تعلیم المسلہ بھی اس کا نام پھر اس کا نام ہے صورت الصلاح صورت الصلاط یہ ہر نماز میں یہ صورت الفاتحہ جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے اب امام بھی پڑھے گا ہر رکعت کے اندر اور اکیلے نماز پڑھنے والا بھی پڑھے گا ان کا پڑھنا حقیقی ہوگا اور مقتدی کا پڑھنا حکمی ہوگا مقتدی پڑھے گا نہیں لیکن وہ پڑھنا اس کا شمار کیا جائے گا اب آپ کہیں گے یہ کیسے اسے دو باتیں اس سلسلے میں ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے نماز کے اندر امام نے غلطی کی کوئی غلطی ہو گئی جو آپ کو معلوم بھی نہیں تو امام نے نماز کے آخر میں سجدہ صاحب کیا کہ آپ بھی سجدہ صاحب اس کے ساتھ کریں گے کہ نہیں کریں گے آپ نے تو غلطی نہیں کی آپ کو تو غلطی معلوم بھی نہیں آپ نے غلطی کی بھی نہیں تو آپ سجدہ صاحب کیوں کریں سجدہ صاحب اس لیے کریں گے کہ امام نے حقیقی غلطی کی ہے آپ حکمن اس کی غلطی میں شامل ہیں اس کے مختلف ہونے کی وجہ سے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دو صورتیں ہیں ایک ہے حقیقی ایک ہے حکمی یہ بات ابھی ہم مسائل کے اندر بھی انشاءاللہ پڑھیں گے ایک ہے حقیقی ایک ہے حکمی تو حقیقی غلطی نہیں کی آپ نے آپ نے حکمی غلطی کی ہے آپ امام کے ساتھ جو ہیں وہ شامل ہیں اور امام کے ساتھ آپ شریک ہیں تو آپ کی جو غلطی ہے وہ حکمی غلطی ہے حقیقی غلطی نہیں لیکن آپ اس کے ساتھ سعیدہ صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں تو آپ سعیدہ صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں کس وجہ سے فرما رہے ہیں اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ آپ سے جو غلطی ہوئی ہے آپ سے نہیں ہوئی غلطی امام سے ہوئی ہے لیکن آپ اس کے مقتدی ہیں تو اس لیے آپ حکمن اس کے ساتھ شامل ہیں تو اسی طرح کے اندر آپ امام کے ساتھ حکمن شامل ہیں دوسری بات یہ تو میں نے عقلی دلیل عرض کی ہے عقلی دلیل فیصلہ نہیں فیصلہ تو خبری دلیل پر ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے حضرت نے فرمایا کہ من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرا کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے امام کی قراعت سے اس کی قراءت ادا ہو جاتی امام تو حقیقتاً پڑھ رہا ہے اور مقتدی جو ہے وہ حکمن اس کے اندر شامل ہے یہ بات میری نہیں یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے اور تحاوی شریف کے اندر موجود ہے صنعت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ صنعت کی یہ حدیث ہے اس کے ساتھ ہی اب بنیادی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں حضرت حدیث پاک کے اندر یہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی میرے محترم میں نے تو یہ بات گزارش کی ہے کہ امام کی قیعت سے خود حضرت ہی فرما رہے ہیں کہ مقتدی کی قیعت ادا ہو گئی تو کیا امام سورت فاتحہ نہیں پڑھتا امام تو سورت فاتحہ پڑھ رہا ہے اور وہ حقیقتاً پڑھ رہا ہے اور مقتدی اس کے ساتھ حکمن شامل ہے تو لہٰذا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس سے تو کسی کو انکار نہیں لیکن بات یہ ہے کہ کیا مقتدی بھی سورت فاتحہ پڑھے گا تو اس کے لیے کوئی حدیث صحیح چاہیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبار تعالیٰ نے فرمایا ویزا قوری القرآن و اس حدیث کی وضاحت انشاءاللہ اپنے مقام پر ہوگی لیکن یہاں یہ بات کہ اس پہ پانچ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ حضرت ابو حرین رضی اللہ عنہ ان پانچ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بات مروی ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس میں مقتدی کو امام کی قرآن کے وقت خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے میں نے ایک بات گزارش کی کہ یہ پانچ صحابہ کرام مروی ہے اس کے مقابلے میں کسی ایک صحابی رنگ آپ روایت دکھا دیں کہ جس میں یہ ہو کہ نہیں اس آیت کا شان نظور یہ نہیں کوئی اور شان نظور ہے تو صحابہ کرام رحم کے بات کے مقابلے میں تو صحابہ رحم کی بات ہی قبول ہوگی کسی بعد والے کی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا یہ ایک بنیادی بات جو ہے اس کو ذہن رکھی کیونکہ وہ تو موقع کے گواہ انہوں نے نبی علیہ سات وسلام سے قرآن مجید براہ راست لیا ہے کلمات میں بھی اور فاہم میں بھی تو اس لیے ان کی بات کے مقابلے میں کسی بات قبول نہیں ہوگی تو یہ پانچ صحابہ کرم کی روایت موجود ہے پھر یہ کہ جو بات پیش کی جاتی ہے بخاری شریف کے حوالے سے کہ یہ لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحت الکتاب وہ حضرات جو عربی زبان سے آگاہی رکھتے ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اگر فعل لازم ہو فعل دو قسم کے ہیں لازم ہے متعدی ہے کہ لازم وہ فعل ہوتا ہے جس میں مفول کی ضرورت نہیں میں بیٹھا اکیلا بیٹھی میں سویا تو یہ فعل لازم ہے میں نے پڑھا یہ فعل متعدی ہے پڑھنے کی چیز ہوگی تو پڑھنے کا عمل ہوگا کہ فلاں نے دیکھا دیکھنے کی چیز ہوگی تو دیکھے گا اس کو فعل متعدی کہتے ہیں تو عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں فعل لازم ہو اس کو متعدی بنانا ہو تو اس کے ساتھ باجب بھی لگاتے ہیں ذہب اللہ بنوری ہم ذہبہ وہ گیا ذہبہ بھی وہ لے گیا ذہب اللہ ہم اللہ نے ان کا نور ان سے چھین لیا تو یہ متعدی بنا ہے زاہبہ بازل بی کی وجہ سے اب جو پہلے ہی متعدی ہے اور اس کے ساتھ آپ باز لگائیں گے تو وہاں دو مفول چاہیے یہاں قراءتن ہے قراءتن فعل متعدی ہے اور اس کے ساتھ باز بی ہے لا لاسلات لملم یا بی فاتحت الکتاب اگر صرف صورت فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتی تو یہاں بی فاتحتیل کتاب نہ ہوتا فاتحہ الکتاب کتاب ہوتا لیکن یہاں بی فاتحتیل کتاب ہے معلوم ہوا کہ یہاں دو مفود چاہیے تو اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں جو صورت فاتحہ کے ساتھ مزید حصہ نہیں پڑھتا اب جو لوگ اس حدیث کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم جی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے مقتدی کو تاکید کریں کہ مزید حصہ بھی پڑھیں ان کے نزدیک مقتدی مزید حصہ نہیں پڑھتا صرف صرف فاتحہ پڑھنا اس کے لیے لازم ہے اب یہ بات میں صرف گرامر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ یاد حضرت یہ تو قیاس کر رہے ہیں گرامر کی وجہ سے نہیں میرے محترم اگر گرامر کی وجہ سے بھی ہو تو یہ قیاس نہیں ہے یہ ضابطہ ہے لیکن میں دوسری طرف آپ کو لے جا رہا ہوں یہ صرف اگر آپ کا اعتراض قیاس پہ ہے تو یہ قیاس بھی نہیں کیوں مسلم شریف کے اندر یہی روایت اسی راوی سے موجود ہے اور وہاں فسا ایندھن کا ٹکڑا موجود ہے اس کے بعد سنن نسائی کے اندر فسا ایندھن کا جملہ موجود ہے ابو داود کے اندر فسا ایندھن کا جملہ موجود ہے جس کے معنی ہے مزید حصہ تو یہ تین کتابوں کے اندر مسلم شریف کے اندر نسائی شریف کے اندر ابو داود شریف کے اندر موجود ہے پھر اس کے ساتھ یہ کہ ایک اور روایت حضرت نبی علیہ سات سے کہ جن کے بارے میں کہ یہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز میں صورت فاتحہ اور جو مزید آسان ہو وہ پڑھیں پھر ایک حدیث کے اندر آتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم صورت فاتحہ و مازاد اور اس کے ساتھ مزید پڑھیں تو لہٰذا معلوم ہوا کہ دونوں چیزوں کا پڑھنا لازم ہے تو دونوں چیزوں کا پڑھنا امام کے لیے لازم ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ مقتدی کے لیے بھی لازم ہے تو ان کو پھر یہ نظریہ اختیار کرنا چاہیے اور یہ فتویٰ دینا چاہیے کہ دونوں چیزیں مقتدی کے لیے بھی لازم ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنا تو مقتدی کے لیے لازم ہے لیکن مزید حصہ لازم نہیں تو آپ نے کس قاعدے کس ضابطے کے تحت مقتدی کو مستثنا قرار دیا ہے تو لہٰذا وہ ضابطہ اور قاعدہ آپ کا بنا ہوا ہے یا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر فرمایا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے یا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے میں یہ مفہوم بیان جو فرمایا ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ بات جو ہے وہ پوری طرح سے ذہن نشین فرما لینی چاہیے پھر یہ کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پانچ نام بیان فرمائے ہیں اور یہ بات ابھی گزارش کی گئی ہے کہ صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ اللہ نے اپنے کمالات کی طرف متوجہ فرمائے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات کی طرف متوجہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ تم محتاج ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہیں ہر لمحہ درکار ہے تو لہٰذا تمہارا مفاد بھی اسی میں ہے کہ اللہ کے ساتھ وابستگی اختیار کرو اور پھر یہ ہے کہ تحفظات بھی اللہ ہی کی ذات سے ہیں مالک یوم الدین کہ عذاب سے حفاظت اللہ ہی کی رحمت سے ہو سکتی ہے تو یہ سب سے پہلی تعلیم ہے جو اللہ نے سب سے پہلی صورت کے اندر بیان فرمائی اور وہ ہے توحید کی تعلیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے شرک کی جڑ کاٹی ہے اور اس حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اللہ واحد اللہ شریک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کی جتنی صورتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور شرک کی صورتیں آگے انشاءاللہ تفصیل سے بات آئے گی کہ پانچ صورتیں ہیں شرک کی بنیادی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں کسی کو شریک کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں کسی کو شریک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت میں کسی کو شریک کرنا تو اس کی نفی جو ہے وہ قدم قدم پر آپ کو ملے گی پھر یہ کہ اس بات میں یہ بات دیکھیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالکی یوم الدین فرمایا کہ اپنے آپ کو جزا کے دن کا مالک کہا ہے تو اللہ نے جب جزا کے دن کا مالک فرمایا تو کیا دنیا میں اللہ مالک نے مالکی یوم الدین اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک ہونا کفار بھی تسلیم کریں گے قیامت کے دن یا جتنے مخالفین بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ کا مالک ہونا ہے ایک اور دوسری بات یہ کہ دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے عارضی مالکیت عطا فرمائی ہے لیکن قیامت کے دن یہ عارضی مالکیت بھی ختم ہو جائے گی حقیقی مالکیت دنیا کے اندر بھی اللہ کو حاصل ہے میں مثال کے طور پر اس عمارت کا مالک ہوں لیکن ابھی زلزلے کی کیفیت آئے تو میری ساری مالکیت کی حقیقت سامنے آ جائے گی جانور ہیں میں ان جانوروں کا مالک ہوں اگر یہ اونٹ جو میری ملکیت میں اگر بگڑ جائے تو میری مالکیت کا پورا تصور سامنے آ جائے گا اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ دنیا کے اندر حقیقی مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ظاہری مالک اللہ نے ہمیں بنایا ہے لیکن قیامت کے دن ظاہری ملکیت ختم ہوگی صرف حقیقی ملکیت ہوگی اور اس حقیقت کا اعتراف ایمان والے تو کر ہی رہے ہوں گے کفار اور بھی اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہوں گے تو اس لیے اللہ نے یہاں مالکی الدین بیان فرمایا پھر اشکال جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے میں کہ اہدین سرات المستقیم اللہ تمہیں سرات المستقیم کی ہدایت دے مخالفین کا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں اہدین سرات المستقیم کیا آپ گمرہی کے اندر کھڑے ہوئے جو اللہ سے آپ ہدایت مانگ رہے ہیں نہیں میرے محترم ہدایت کے لغت کے اعتبار سے جو معنی ہیں وہ کیا ہے ایک معنی ہے راستہ دکھانا ایک معنی ہے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا تیسرے معنی ہے کہ راستے پہ چلنے کی استقامت نصیب فرمانا اور اس کے چوتھے معنی یہ ہیں کہ اس راستے کے ذریعے سے منزل مقصود تک پہنچانا جب میں نماز کے اندر کہہ رہا ہوں یہ نصرات المستقی کہ اللہ کہ تو نے ہدایت عطا فرمائی کہ تیری ہدایت ہی کی وجہ سے میں نماز پڑھ رہا ہوں اے اللہ اس توفیق کو کامل بھی فرما دے اے اللہ مجھے اس پہ استقامت بھی نصیب فرما دے آج تو میں کھڑا ہو نماز پڑھ رہا ہوں معلومِ کل شیطانی وسوسوں کی وجہ سے ماحول کے اثرات کی وجہ سے کسی دباؤ کی وجہ سے نماز میں ہی نہ ہونے پایا کہ اللہ کہ تو مجھے اس ہدایت پر استقامت بھی نصیب فرما اور اے اللہ کہ یہ ہدایت کس لیے ہے اے اللہ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں کیا کرنے آئے ہیں دنیا کے اندر اپنی آخرت سنوارنے آئے ہیں اور آخرت کا سنوار کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت میں داخل فرما تو اے اللہ کہ تو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے تو یہ المستقیم کا پڑھنا اس مقصود کے لیے جو ہے وہ پڑھنا ہے پھر یہ کہ اس میں یا یا و اس کے اندر دو فرقوں کا رد موجود ہے یا یا و دو فرقے ہیں اس کے آخر میں اللہ تعالی نے بات ارشاد فرمائی کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے افراد و تفریح سے بچنا ہے اعتدال کا راستہ یہی حقیقت میں ہدایت ہے اور یہاں میں آج کر رہا تھا کہ اللہ نے دو فرقوں کا رد فرمایا ہے ایک فرقہ جبریہ ہے ایک فرقہ قدریہ ہے فرقہ جبریہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ انسان مجبور ہے اس کے اختیار میں کوئی چیز نہیں تو نوز ذالک اللہ جو عذاب دے گا تو یہ ظلم ہے یہ فرقہ جبریہ ہے اس کا رد فرما دیا کنا بودو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں یہاں نا کا کیا ہم عبادت کرتے ہیں تیری یہ نہیں فرمایا نابودو ایا کا یہ بھی نہیں فرمایا کا نابودو اس کے اندر حسر ہے ہے حسر حسر کیا ہے نابودو کا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں معبود اور بھی ہو سکتے ہیں اگر چیز ضروری نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے ان معبودوں کو چھوڑا ہے تیری طرف آگے نابود ایا کا تو نابودوں کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں کبھی کبھار ذائقہ بدلنے کے لیے کسی اور کی بھی عبادت کر لیتے ہیں شرک اختیار کر لیتے ہیں ہم گندم کھاتے ہیں چاول بھی کھا لیتے ہیں دوسری بات یہ کہ نابود ایا کا ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور بھی معبود ہیں لیکن ہم نے تجھے ترجیح دے رکھی ہے ایا کا کو پہلے لائے اس میں حسر ہے ایا کا نابود کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ تیرے سوا معبود کوئی ہے جو نہیں اس لیے تیری عبادت کر رہے ہیں وہ ایا کا نستغ یہاں جملہ قدریہ فرقہ قدریہ فرقہ قدریہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ انسان با اختیار ہے جو چاہے کر لے تو یہ بات اختیار ہے جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدمت عالیہ میں ایک آدمی حاضر ہوا اس نے آ کے کہا کہ حضرت انسان با اختیار ہے بے اختیار ہے حضرت نے فرمایا کہ اپنا پاؤں اٹھا دایاں پاؤں اٹھا دایاں پاؤں اس نے اٹھا دیا حضرت اب بایاں پاؤں اٹھا کر یہ تو نہیں اٹھا سکتا فرمایا کہ بعض معاملات کے اندر انسان با اختیار ہے بعض معاملات کے اندر انسان بے اختیار ہے جن میں انسان بے اختیار ہے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ میں اس صدی میں کیوں پیدا ہوا میں اس گھرانے میں کیوں پیدا ہوا میں فلاں تاریخ فلاں وقت میں کیوں پیدا ہوا میری موت فلاں وقت میں کیوں ہوئی اس کے بارے میں میں بے اختیار ہوں مجھ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا لیکن جو اللہ نے زندگی عطا فرمائی تیس سال دی چالیس سال دی پچاس سال دی ساٹھ سال دی ستر سال دی اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ نے اس زندگی کو کس طرح گزارا دیکھیے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کسی کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ پانچ باتوں کا جواب نہیں دے کہ ہم نے تجھے زندگی دی تو نے زندگی کس کام میں گزاری سوال نہیں ہے کہ تجھے زندگی چالیس سال کیوں گزاری اور دنیا سے کیوں آ گیا نہیں زندگی دی تو نے اس کو جتنی بھی دی اس کو کس کام میں گزارا ہم نے تجھے جوانی دی تو نے جوانی میں کون کون سے کرتوس انجام دیے تیسری بات جی، کہ ہم نے تجھے رزق دیا اس رسک کو تو نے کس ذریعے سے حاصل کیا رزق کی مقدار میں کمی بیشی انسان کے اختیار میں نہیں یہ اللہ نہیں پوچھیں گے لاکھ کمایا دو لاکھ کیوں نہیں کمایا ہم نے رزق دیا اس رزق کو تو نے کس ذریعے سے حاصل کیا اور یہ بات کہ یہ تو نے کس جگہ پہ خرچ کیا اور پانچویں بات یہ کہ تجھے جو علم دیا کیا تو نے اس علم پر عمل بھی کیا کہ نہیں کیا تو یہ سوالات ہیں وہ ہیں جو انسان کے اختیار کے ہیں اور اس کا رد اس صورت کے اندر موجود ہے وہ یا کا نسطین یا کا تو تیری ہم عبادت کرتے ہیں وہ یا کا اور تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں کہ اللہ ہم تو محتاج ہیں تیری مدد کے بغیر تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتے تو حاجت روا مشکل کشا صرف اور صرف تو ہی ہے تو یہ فرقہ قدریہ کرد ہے اور یا کا نابود یہ فرقہ جبریہ کرد ہے اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کا راستہ بیان فرمایا کہ نجات کس میں ہے نجات ہے انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت کے اندر اور ان کی پیروی کے اندر نجات ہے اور فرمایا کہ مغضوبیت یہ تفریح ہے کہ جن باتوں کو ماننا ہے ان کو نہ ماننا یہ تفریق ہے تو یہ نتیجہ ہے اس کا نتیجہ اللہ کا غصب اور اس کی مثال فرمائے یہودی اور اس کے بعد والین کے اندر یہ بات ارشاد فرما یہ افراد ہے کہ جس چیز کو نہیں ماننا اس کو بھی مان لیا اللہ کے ولی ہیں ان کو اللہ کا ولی ماننا ہے حاجت روا مشکل پشا نہیں ماننا ان کو بھی حاجت روا مشکل پشا مان لی یہ غلالت ہے یہ گمراہی ہے یہ افراد ہے تفریح اور افراد سے اپنے آپ کو بچانا ہے کون سی راہ اختیار کرنی ہے انعام یافتہ لوگوں کی راہ اختیار کرنی ہے اور وہ کون ہے ان و صدیقین و شہدا و صالحین نبی جن کا سلسلہ نبی علیہ سات والسلام اسلام پر آ کر مکمل ہو چکا ہے صدیقین ان کو کہتے ہیں صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی علمی کیفیت ایسی ہو کہ وہ نبی کے ایمان کا عکس ہو جس کو کسی دلیل کی حق کی پہچان میں کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو اور شہید اس کو کہتے ہیں جو حق کی دلیل کو دیکھ کر ایمان لائے اور پھر حق کی دلیل بن جائے اور صالحین وہ لوگ ہیں جن کی رغبت اچھائی کی طرف ہے برائی کی طرف ان کا رجحان نہیں فرمایا کہ ان کی اتباع ان کی رفاقت اختیار کریں گے اور یہ کیسے حاصل ہوگی کیا قرآن مجید سے آئیے پوچھتے ہیں ویت طبی غیر صبیل المَین اللہ ماتول رسلی جہنم وسات مسیح اور کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کی دو جہنم میں جانے کی دو وجوہات بیان فرمائی ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ سبیل المؤمنین کی اتباع کو چھوڑنا سبیل المؤمنین کیا ہے المؤمنین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور سبیل ان سے چلتا ہوا راستہ آج دنیا کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ سے چلتے ہوئے راستے صرف چار ہیں اس کے سوا کوئی راستہ صحابہ کرام سے چلتا ہوا نہیں حنفی مالکی شافی اور حملی تو یہاں اللہ نے سبیل کا واحد لفظ استعمال فرمایا کسی ایک سے وابستگی ضروری ہے اسی میں انسان کی حفاظت ہے گمراہی سے بچے گا اور اس کو ہدایت نصیب ہوگی اس کے ساتھ ہی جو بات اس صورت کے حوالے سے کہ اس کے آخر میں آمین ہے تو آمین کے بارے میں ایک بات تو نشین فرمائیں گے کہ بسا اوقات حضرات جس کی آواز کو لمبا کرتے ہیں آمین پہ شد نہیں ہے یہ بغیر شد کی اور جب شد نہیں تو مد بھی نہیں ہے کہ شد سے پہلے اگر الف واؤ یہ ہو تو اس پہ مد کی کیفیت ہوتی جیسے یہاں غلط لام پہ شد ہے تو اس سے پہلے مد ہے کیونکہ الف ہے اس لیے اس پہ مد ہے تو آمین جو ہے یہ بغیر مد کی ہے ایک یہ ذہن نشیر رہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز کی حالت میں ہوں تو آمین اونچی پڑھیں یا آہستہ پڑھیں آئیے بخاری شریف سے چلتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغروب علیہ علی فقولو آمین کہ جب امام غیر المغدوب علیہم علمین کہے تم سب آمین کہو حضرت کہنا کبھی ہوگا جب کوئی سنے گا تو کہنا ہوگا تو اس لیے ہم اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں اس حدیث سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا ٹھیک ہے میرے محترم آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں چند اوراق پلٹیں بخاری شریف کی چند اوراق پلٹیں تو یہی راوی ابو حریر رضی اللہ عنہ سند بھی یہی ہے پوری کی پوری کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا قال الامام سمی اللہ من حمدہ کہ جب امام سمی اللہ من حمدہ کہے فقولو تم نے کیا کہنا ہے تحمید کہنی فقولو وہی فقولو وہی فقولو تو لہٰذا قولو کے معنی ہے کہ جب کوئی سنے گا تو کہنا ہوگا تو پھر تمہارا جو مقتدی ہے وہ تحمید اونچی آواز سے کیوں نہیں کہتا تو اونچی آواز سے نہیں کہتا جب قولو کے معنی تمہارے نزدیک اونچی آواز سے کہنے کے ہیں تو وہاں بھی اونچی آواز یہاں بھی اونچی آواز لیکن وہاں آواز آمین میں اونچی ہو گئی اور تحمید میں آواز آہستہ ہو گئی تو یہ حدیث پہ عمل کرنا ہوگا یا اپنی مرضی پہ عمل کرنا اب ہم سے سوال ہوگا کہ جناب آپ تو آہستہ کہتے ہیں میرے محترم اگر ہم نے غلط مفہوم بھی لیا ہے تو دونوں جگہ ایک ہی مفہوم لیا ہے فرق تو ہم نے نہیں کیا وہاں بھی آہستہ کہہ رہے ہیں اور وہاں بھی آہستہ کہہ رہے ہیں اور جب آہستہ کہہ رہے ہیں تو آہستہ کی وجہ کیا ہے آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں دونوں حدیثوں میں یہ جملہ موجود ہے فعن مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قول الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمِّ جس کا آمین کہنا جس کا تحمید کہنا دونوں جگہ یہی جملہ ہے فرشتوں کے کہنے کے مطابق ہو گیا پس اس کی بخشش فرما دی گئی تو آپ فرشتوں کی آمین تو سنتے ہیں نا نہیں فرشتوں کی تحمید بھی سنتے ہیں نا نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اس انداز سے کہا جائے کہ مخلوق نہ سنے خالق سنے اور مخلوق نہ سنے خالق سنے تو کیا ہوگا اونچی کہیں گے یا آہستہ کہیں گے تو آہستہ کہیں گے تو اس وجہ سے ہم آمین بھی آہستہ کہتے ہیں تحمید بھی آہستہ کہتے ہیں یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے کہ قال امام و سمی اللہ علیہ مرحمدہ حضرت آپ کا جو مقتدی ہے وہ سمی اللہ علیہ محمدہ کیوں نہیں کہتا کمل ہے آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں یہاں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایزا قال الامام سمی اللہ علم حمیدہ جب امام سمی اللہ علم حمیدہ کہے تو حضرت نے تخصیص فرما دی کہ سمی اللہ علم حمیدہ کون کہے گا امام کہے گا مقتدی نہیں کہے گا قولو میں تو مقتدی شامل ہے ایزا قال الامام میں تو مقتدی شامل نہیں تو اس لیے ہمارا مقتدی سمی اللہ علیہ حمیدہ نہیں کہتا میرے محترم مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا حضرت نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم مرغوالین جب امام کہے گا غیر علیہم علیہ الدوالین تو تم آمین کہو گے تو غیر علیہم علیہ الین مقتدی کہے گا نہیں کہے گا کون کہے گا امام کہے گا جب مقتدی غیر علیہم علم ادوالین نہیں کہے گا تو اس کے بغیر کون سے جذبات فاتح ہے جو وہ پڑھے گا تو ظاہر ہے تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا یہ بات اس سے پہلے جو ہے وہ واضح ہو گئے اب اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے کہ رب العالمین کا پیغام اپنے بندوں کے نام جو پیغام دیے ہے وہ پیغام کیا ہے پیغام یہ دیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت ہم ثنا کرتے رہو اس کی رحمت کی امید کے ساتھ اس کے عذاب کا خوف بھی اپنے دلوں میں پیدا کرو کہ ایمان کیا ہے امید اور خوف کے امتزاج کا نام ہے تو مالک یوم الدین میں خوف اور الرحمن الرحیم میں رحمت کی امید کہ اس کی رحمت کی امید کے ساتھ اس کے عذاب کا خوف یعنی دلوں پیدا کرو عبادت صرف اس کی کرو حاجت روال مشکل کشا صرف اسی کو مانو تمہاری بنیادی ضرورت صراط مستقیم کی ہدایت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اہل حق کی صحبت اور پیروی سے حاصل ہو سکتی ہے اور اہل حق وہ ہیں جو دین میں اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں تم بھی اپنے آپ کو افراد و تفریح سے بجاتے ہوئے اعتدال کی راہ پر چلاتے رہو اب اس کے بعد جو باقی دو چیزیں ہیں وہ میں کر دیتا ہوں یہ بات کل کے درس میں بھی گزارش کی گئی تھی اور پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلا اصول قرآن مجید کی تجوید کا کہ آواز کی مقدار صحیح ہونی چاہیے قرآن مجید کی تلاوت میں آواز کی مقداریں تین ہیں چھوٹی درمیانی لمبی اور ان مقداروں کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ دایاں ہاتھ ہے آپ کا انگوٹھے کی نوک کو چھوٹی انگلی کے اندر والے سرے پہ آواز اور انگوٹھے کی نوک کی نیچے کی طرف حرکت ایک ساتھ شروع کریں پہلے پورے کے آدھے حصے تک جو آواز ادا ہوگی یہ چھوٹی مقدار کی آواز پہلے پورے کے جوڑ تک جو آواز ادا ہوگی یہ درمیانی مقدار کی آواز ہوگی اور پوری انگلی کے آخر تک جو آواز ادا ہوگی یہ لمبی مقدار کی آواز ہوگی اب میں اس کی مشق کرنے لگا ہوں اور آپ بھی میرا ساتھ اس میں جو ہے وہ لیں گے تو پہلے چھوٹی مقدار میں کہ یہ انگوٹھے کی نوک پہلے پورے کے آدھے حصے تک پہنچے گی با بی بو تا تی تو جا جی جو دا دی دو لا لی می مو ہو اب ہم درمیانی مقدار میں اس کو ادا کر رہے ہیں با بی بو لا لی لو می می نو اب ہم اس کو لمبی مقدار میں ادا کر لیں با بی بو لا لی لو می مو اس کے بعد ہے عقائد اور اعمال کے لحاظ سے بنیادی باتیں کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان وہ خبر یا حکم جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو اس کو حواس اور عقل کی بجائے نبی علیہ السلام کی صداقت پر اعتماد کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے پر کسی شک اور شبہ کے بغیر دل سے سچ ماننا زبان سے اقرار کرنا اس کو ایمان کہتے ہیں ایمان کی ضد ہے کفر جن باتوں کا اسلام میں ماننا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کریں گے تو کفر ہو جائے گا تو کفر کس کو کہتے ہیں کہ وہ باتیں جن کا اسلام میں ماننا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا یہ کفر ہے ٹھیک اس کے بعد ہے اعمال نماز کے بارے میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ نماز سے پہلے سات باتیں ضروری ہیں جن کو نماز کی شرطیں کہتے ہیں جسم کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا سطر کا چھپانا نماز کا وقت ہونا قبلہ رخ ہونا نیت کرنا پہلی چیز ہے بدن کا پاک ہونا اور دوسری چیز ہے لباس کا پاک ہونا اور تیسری چیز ہے جگہ کا پاک ہونا تو نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے نجاست کس کو کہ وہ چیز یا حالت جسے شریعت نے ناپاکی کہا ہو اس کو نجاست ہے وہ چیز یا حالت جس کو شریعت نے ناپاکی کہا ہو وہ نجاست ہے اب آپ سن اس سے اندازہ فرما رہے ہوں گے نجاست دو قسم کی ہے چیز کی اور حالت کی حالت کی نجاستیں دو ہیں بے وضو ہونا بے غسل ہونا اور چیز کی نجاستیں وہ بھی دو ہیں کہ ایک ناپاکی وہ ہے جو خشک ہونے کے بعد نظر آتی ہے اور ایک ناپاکی وہ ہے جو خشک ہونے کے بعد نظر نہیں آتی اب جسم پہ ایسی ناپاکی لگ گئی پاخانہ ہے یہ خشک ہونے کے بعد نظر آتا ہے اس کے اثرات باقی ہوتے ہیں تو جسم کو دھوئیں گے کب تک اتنا بس تک دھوئیں گے اس وقت تک دھوئیں گے جب تک کہ اس کا اثر ختم نہ ہو جائے ٹھیک ہے ناپاکی دھل جائے اور اس کا اثر ختم ہو جائے کپڑوں کو لگ گئی ایسی ناپاکی تو کپڑے اس وقت تک دھوئیں گے جب تک کہ وہ نجاست ختم نہ ہو جائے اب یہ ہے کہ اگر ایسی نجاست ہے جو خشک ہونے کے بعد نظر نہیں آتی جیسے پیشاب ہے خشک ہو گیا معلوم نہیں ہو رہا کہ کس جگہ پہ ہے تو جسم پہ اگر لگا ہے پیشاب تو اس وقت تک آپ دھوئیں گے جب تک کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں پاک ہو گیا اگر کپڑے پہ لگی ہے وہ نجاست جو خشک ہو گئی تو کپڑے کو آپ دھوئیں گے دھونے کے بعد اس کو نچوڑیں گے نچوڑے کے نچوڑنے کے بعد نچوڑنے میں پہلوانی نہیں دکھانی اپنی اس ستار کے مطابق یہ کرنا ہے کہ یہ نہیں کہ کپڑا ہی باقی نہ رہے تو لہٰذا اس کے بعد دوبارہ اس پہ پانی بہیں گے پھر اس کو نچوڑیں گے پھر پانی بہیں گے پھر نچوڑیں گے اگر چیز ایسی ہے جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا کوئی چیز ہے لکڑی کی چیز ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا وہ ناپاک ہوگی تو اس کا بھی آسان طریقہ ہے کہ آپ اس پہ پانی بہیں گے پانی بہانے کے بعد اس کو پانی سے علیحدہ کر لیں گے جب اس کے قطرات ٹپکنا بند ہو جائیں تو ایک دفعہ دھلنا ہوگی پھر دوسری طرف دھو کے اس کو پھر علیحدہ کر دیں گے پانی میں چڑنا بند ہو جائے تیسری دفعہ ایسا کریں گے تو وہ چیز جو ہے وہ پاک ہو جائے گی اگر زمین ہے زمین پہ ناپاکی ہو گئی اور زمین خشک ہو گئی ہوا سے ہو گئی دھوپ سے ہو گئی آثار گندگی کے نظر نہیں آ رہے تو لہذا وہ زمین پاک ہے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن تیمم نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے اس کو دھو لیا دھونے کے بعد زمین خوش ہو گئی آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے تیمم بھی کر سکتے ہیں یہ ہے سب سے پہلی بات کہ جسم کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا تو ان تین چیزوں کی پاکیز بھی ضروری ہے اس کے بعد پھر باقی شرطیں ہوں گی اور آخری چیز یہ کہ <clears throat> تلفظ ہم ادا کر رہے ہیں تو اس وقت ہم تلفظ ادا کر رہے ہیں کلم طیبہ کو ہم نے ادا کیا تھا اس وقت ہم کلم شہادت کو ادا کر رہے ہیں اور کلم شہادت میں پڑھ رہا ہوں تو اکٹھے پڑھ لیتے ہیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور جن حضرات کی ہے وہ <clears throat> اشہاد اللہ الہ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن اللہ علاحہ عل وحد لا شریک کلا و ان محمدن آبد و رسول اشہاد اللہ علاحہ عل وحده لا شريك له وأشهد أن عن عبدوه ورسولو اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے یعنی اس کے حکموں پر پورے پورے چلنے والے اور اس کے رسول یعنی اس کا پیغام پورا پورا پہنچانے والے ہیں تو یہ دو باتوں کی گواہی اس کو کلم شہادت کہتے ہیں اس کا پڑھ لینا وضو کے بعد میں جو وضو کے بعد اس کے پڑھنے کی عادت بنا لے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو اور اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی پڑھ لیں صبح اٹھتے وقت بھی پڑھ لیں اللہ اس کے مطابق ہمارا عقیدہ بھی بنا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی توفیق کیا تھا الرحمٰن باف للہ یہ ملکات و سیام موجود ہیں جن حضرات کو چاہیے تو وہ حسب ضرور یہاں سے بلا تک اللہ سکتے الحمد للہ رب مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على دینا ومولانا محمد وبارک وسلم اللهم ربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم إنك اللہ عن قان ط کریم انََََََََََ کا انلف الرحیم اللّہ عی امیر اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا و احبابنا و اقاربنا و جمیع المسلمین والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وادخلنا معهم في جنات